چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریہ اس کے سرپرست بنے جب بھی زکریہ ان کے پاس ان کی عبادتگاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں وہ بولی اللہ کے پاس سے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے